جستجو کا سفر ایک داستان ہے اس مسافر کی جس کے رہبر اپنی سمت بارہا تبدیل کرتے رہے یہ کہانی ہے ایسے کردار کی جس کا مقصد خواہشوں کا حصول رہ گیا یہ قصہ ہے ایک غریب کا جس پر معاشرے نے ترقی کے سارے دروازے بند کر دیے سرگشت ہے اس اشفا سر کی جس کے عزم کے سامنے کچھ نہ ٹھہر سکا یہ فریاد ہے اس مفلس کی جس پر زندگی ممنوع کر دی گئی یہ قصہ ہے اس دیوانے کا جس کی دیوانگی اسے اپنے رب تک لے گئی اور یہ دہائی ہے ایک عبداللہ کی جسے سب کچھ مل گیا سوائے اپنے رب کے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب نے مل کے لکھی ہے یہ وہ داد ہے اس پنچھی کی جو دنیا گھوم کے بھی قید تھا ایک سفر نامہ ہے اس خانہ بدوش کا جو روح کی منزل ڈھونڈتا رہا اور جو اس کے لیے بے قرار تھا جو سب کو قرار دیتا ہے یہ کہانی آپ کو ایک ایسے بشر سے متعارف کروائے گی جو انسان بننا چاہتا تھا ایک ایسا مالدار جو روز بھی مانگتا تھا ایک عنوان ایسے مضمون کا جو آنسو سے لکھا گیا اور یہ توبہ ہے ایسے گناہ گار کی جس کے گناہ ادھورے رہ جاتے ہیں یہ کتاب اس کشمکش کا نام ہے جو ساری زندگی چلتی ہے یہ مارکا ہے جو سر ہو کے نہیں دیتا ایک فتنہ ہے جو ہر روز نئے روپ میں نکلتا ہے ایک دعا ہے جو پوری نہیں ہوتی ایک امید ہے جو قائم ہے ایک آس ہے جو مرے نہیں دیتی اور ایک چبن جو جینے نہیں دیتی اپنے من کی دنیا کو آئینے میں دیکھنے کا دل چاہے تو یہ کتاب پڑھ لیں